سلام حبی حبیب خدا بشر مصطفیٰ مصطفیٰ کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ میرے مولا کے محبوب خیر البشر مصطفیٰ محطفی کروڑوں درود دو آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر مصطفیٰ ہوں کروڑوں و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر مصطفیٰ مصطفیٰ کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ زندگی میری بے کے مصطفیٰ مصطفیٰ گردش وقت میں گر کے مجبور تھی مصطفیٰ مصطفیٰ زندگی میری بے بے کیف نور تھی مصطفیٰ مصطفیٰ گردش وقت میں گر کے مجبور تھی مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کی چاہ میں ہو گیا یہ سفر مصطفیٰ مستفا او کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ میرے مولا کے محبوب خیر البشر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں مستفا مستفا آپ سرکار رحمت عالمی مستفا مصطفیٰ آپ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں مستفا مستفا آپ سرکار ہیں رحمت عالمی مصطفیٰ مصطفیٰ آپ نے دشمنوں کی بھی رکھی خبر مصطفیٰ مصطفیٰ او کروڑوں درو سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ میرے مولا کے محبوب خیر البشر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوں کروڑوں درود سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہی ہے سے ہر ایک نظر مصطفیٰ مصطفیٰ او کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کے در پہ سرکار حاضر ہوں میں مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کی ذات ہے فخر فاخر ہوں میں مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کے در پہ سرکار حاضر ہوں میں مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کی ذات ہے فخر فاخر ہوں میں مصطفیٰ مصطفیٰ میرے محسن مربی میرے راہبر بر مصطفیٰ ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ میرے مولا کے محبوب خیر البشر مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کروڑوں سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ ہے کرم مجھ کو بلوا لیا آپ نے مصطفیٰ مصطفیٰ اپنے روزے کو دکھلا دیا آپ نے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے کرم مجھ کو بلوا لیا آپ اپنے مصطفیٰ مصطفیٰ اپنے روزے کو دکھلا دیا اپنے مصطفیٰ مصطفیٰ عمر بلور نہ رہتی میری آنکھ تر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوں کروڑوں درودوں سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ میرے مولا کے محبوب خیر البشر مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کروڑوں درود و سلام آپ پر مستفا مصطفیٰ کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ راہ دکھلائی منصور کو آپ نے مصطفیٰ مصطفیٰ یہ بھٹک جائے منزل سے ممکن نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ راہ دکھلائے منصور کو آپ نے مصطفیٰ مصطفیٰ یہ بھٹک جائے منزل سے ممکن نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ سارے کون کے آپ ہیں راہ بر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ میرے مولا کے محبوب خیر ہوں کروڑوں درود ہو سلام آپ پر مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر